وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دیں لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو بہرے اور گونگے ہو رہے ہیں طرح طرح کی ظلمتوں میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بے راہ کر دیں اور وہ جس کو چاہیں سیدھی راہ پر لگا دیں سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے معجزات کا صدور رب تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے مشرقین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں ایسی کوئی نشانی یا خارق عادت بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اے نبی کیوں نہیں اترتی مثلا زمین میں چشموں کا جاری ہو جانا وغیرہ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی ان مشرقین سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہیں لیکن اللہ کی حکمت تاخیر کی مقتوا ہے اس لیے کہ اگر ان کے حسب منشا نشانی اللہ تعالیٰ نازل فرما دیں اور پھر وہ ایمان نہ لائیں تو خود ہی عذاب ان پر نازل ہو جائے گا موت تک بھی فرصت نہ ملے گی جیسا کہ امم سابقہ کے ساتھ ہوا اہل سمود کی مثال تمہارے سامنے موجود ہے ہم تو جو چاہیں نشان بھی دکھا سکتے ہیں اور جو چاہیں عذاب بھی کر سکتے ہیں جانور الگ امتیں اور روز حشر اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وما من الى یعنی چرنے چگنے والے جانور اڑنے والے پرند بھی تمہاری طرح اے انسانوں قسم قسم کے ہیں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان دواب کی کئی قسمیں ہیں جن کے نام مشہور ہیں قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طیر ایک امت ہے ان سو جن بھی ایک ایک امت ہیں اور یہ امتیں تمہاری ہی جیسی مخلوق رب تعالیٰ ہیں میں فرتنا یعنی سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کسی کو رزق دینا وہ بھولتے نہیں خواہ وہ بری ہوں کہ بحری ہوں یعنی خشکی پر رہتے ہوں یا تری میں جیسا کہ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا مِن فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کے تمام نام اور ان کی گنتی نیز ان کے مقامات کو بخوبی جانتے ہیں حتیٰ کہ ان کی حرکات و سکنات یعنی ان کا حلنا اور ان کا رک جانا تک کا احاطہ اپنے علم سے کیے ہوئے ہے اور فرمایا اللہ کہ بہت سے جاندار ہیں جن کی روزی آپ کے ذمے اے نبی نہیں انہیں اور تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں ثم الى ربهم يحشرون یعنی ان ساری امتوں کو پھر موت آ جائے گی ابن عباس صدی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہائم کی موت ہی ان کا حشر ہونا ہے اس بارے میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بہائم بھی قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جائیں گے چنانچہ اللہ نے فرمایا وہ عید الوحوش حشرت یعنی بہائم بھی محشر میں آئیں گے چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے سینگ کی بکری قیامت کے روز سینگ والی بکری سے انتقام لے گی اللہ امم امثالکم اس آیت کے اس حصے کے بارے میں ابو حرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بہائم اور دواب اور طیر تک کو پیدا کریں گے ہر ایک دوسرے سے اپنا بدلہ لیں گے پھر فرمائیں گے کہ تم سب مٹی بن جاؤ چنانچہ کافر بھی اس وقت یہ کہنے لگیں گے یا لئی تنی کن تو رابا کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے آگے اللہ نے فرمایا والذین کرذب بآیاتنا بھی و بکم فی الظلمات یعنی جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اپنے جہل اور قلت علم اور عدم فہم کے سبب بحریوں اور گونگوں کی طرح ہیں اور پھر تاریکیوں میں ہیں کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے اب ایسے لوگ ٹھیک راستے پر چل سکیں تو کیوں کر جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقا میں فرماتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ روشن کرے تو آس پاس کی چیزیں اس کو نظر آ جائیں اس وقت آگ بجھ جائے تو وہ تاریکی میں رہ جائیں اور وہ کچھ نہ دیکھ سکیں اور اسی لیے اللہ نے فرمایا میں یش اللہ دل ہو و میں یش یعل ہو اعلیٰ سرات مستقیم کہ وہ اللہ تعالیٰ جن کو چاہیں گمراہ ہونے دیں اور جن کو چاہیں سرات مستقیم پر رکھے وہ اپنی تخلیق پر اپنے حسب منشا تصرف کرتے ہیں